سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے ہم نے ایک اذان کہنے والے کو سنا وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سن کر فرمایا یہ شخص فطرت اسلام پر ہے پھر جب اس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جہنم کی آگ سے نکل گیا ہے پھر ہم جلدی جلدی اس کی طرف گئے وہ جانوروں کا ایک چرواہا تھا جسے نماز نے پا لیا تھا اس لیے اس نے اذان کہی تھی حدیث نمبر بارہ سو اڑتالیس مسند احمد